سورت الجاسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب اللہ عزیز الحکیم یہ سورہ مبارکہ اور پھر اس کے بعد آئے گی سورہ احقاف یہ آپس میں جوڑا ہے چنانچہ ان دونوں کا شروع اسی آیت سے ہوگا تنزیل الکتاب اللہ عزیز الحکیم جو اس سے ہو رہا ہے اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ان سماوات ولد العیات علم یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے وفی خلق خلقے کم اور تمہاری تخلیق میں وما یبست بندا اور جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں تمام جاندار آیات القومی یو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں وقت الارض بعد موتها تصریف الرياح آیات القومی یا اور یہ جو دن اور رات کا اختلاف اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رزق یعنی رسک بولی پانی اتارا ہے پانی ذریعہ بنتا ہے زمین سے روزی کے نکلنے کا تو گویا کہ پانی جو آ رہا ہے یہی رسک ہے یہ ذریعہ بنا ہے فاہیا بھی لڑکا بعد موتیا پانی کو یہاں رسک کہا گیا ہے پھر زندہ کر دیا اس کو اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد یعنی اس میں بے آب و گیا تھی کوئی ہریابل تھی نہیں اور اب وہاں فصل آ گئی وہ تصریف ریا ہے اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں آیا قومی آ کے لوگ یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں یہاں لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جس کو میں نے سورہ بقرہ میں آیت الیات کہا تھا اکیسویں رقوع کی پہلی آیت اس میں ایک آیت میں جو جمع تھی وہ یہاں تین چار آیتوں کے اندر آ کر اللہ نے ان کو بیان کیا ان نفیقل کے سماوات و لڑ وقت ول فلکی تجریف البہر بما الفا اللہ الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون بلکہ یہاں ابھی ان میں سے بات آئی بھی نہیں ہے اسی لیے میں نے اس کو دیا آیات الیات تل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ کبل حق یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ فب آئی حدیث اللہ و آیات ہی یوم تو اب یہ اللہ کی اس بات پر جو اللہ نے اتار دیا قرآن کو اور اس کی آیات کے بعد اب کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے اگر اس پر ایمان نہیں لائے تو کوئی بڑے سے بڑا موجودہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے لیے کہ ایمان لانے کی شرط تو یہ ہے کہ آدمی خود طالب حق ہو طالب ہدایت ہو طالب ہدایت کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن اور یہ ہدایت کا بہت بڑا منبع ہے چراغ ہے سراج مریض ہے اور ان کو طالب حق نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا معجزہ دے کر بھی نہیں مانے گا ویل الکل افاق نسیم تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے باتیں گھڑنے والا عصیم گناہ گار ہے یسما و آیات اللہ علیہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہے سما یو و مستقبر کا یسما جسما پھر وہ اڑا رہتا ہے ضد پر اسرار سواد سے جب ہوتا ہے ضد کرنا سما یو و مستقبل تکبر کرتا ہے اڑا رہتا ہے کالم یسما جسما ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اس کو بشیر ہو علی یہ اکثر و بیشتر جو قریش کے سردار تھے ان کا حال یہی تھا تو نبی ان کو بشارت دے دی ہے بہت بڑے عذاب کی بہت دردناک عذاب کی بھائی عالم امن آیات نا شعین اور جب اس کے علم میں ہماری آیات میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ بجائے اس پر غور کرنے کا مذاق اڑاتا ہے وہ لہم عذاب یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے احانت آمیز عذاب ہوگا جہنم اور ان کے پیچھے ان کے پڑے دو لق ہے یعنی منتظر ہے ان کی ولائون ماقصب الشعین جو کمائی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی مال و دولت جمع کیا ہوگا وہ انہیں کچھ نہ بچا سکے گا دو دوزخ سے بلا بتحد من دون اللہ اولیا اور نہ ہی وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا اولیا بنایا ہوا ہے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے یہ ان کے جو بھی معبود تھے جھوٹے معبود وہ بھی نہیں بچا سکیں گے بلحم عذاب العظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا حاضا ہودن یہ قرآن ہے ہدایت وہ نظین کفرو بھی آیات ربی اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کا کفر کریں گے لہم عذاب میں رجن علیم ان کے لیے تو ایک بڑے دردناک بلا کا عذاب ہوگا اللہ الدن سفر القم البہر علیہ تجری الفلک فی ہے بے امرحی اللہ ہی ہے وہ کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو اور دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے بھلے تب تو ان فضل ہی ہو تاکہ تم فضل تلاش کرو اللہ کا کشتیوں کے ذریعے ہی سامان تجارت ادھر سے ادھر جاتا تھا لکم تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو بس سخر لکم معافی سماوات معافی ملتے جمی اب ہو اور اللہ نے تو تمہارے لیے مسخر کر دیا تمہارے لیے کام میں لگا دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں کل کا کل اپنی طرف سے یہ جو آیات آتی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو شہر اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے اس میں یقیناً اشارہ تھا کہ انسان اپنی علمی ترقی اور اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے سے ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اللہ نے تو مسخر کیا ہوا انہیں گویا کہ انسان کی جو ریچ ہے جہاں تک کہ اس کی رسائی ہے وہ ہے اور اللہ تعالیٰ نہ معلوم کہاں کہاں تک انسان کو پہنچا دے گا عالیہ کا آیات کے لیے قومی تفق کروں اس میں آیات ہے نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے پن امن یقفر الزین اللہ یا جون ایام اللہ اے نبی ذرا اہل ایمان سے کہہ دیجیے کہ کچھ دیر کے لیے ابھی ذرا معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ کے دنوں کا انتظار نہیں ہے جو جو نہیں سمجھتے کہ وہ عذاب والا دن ان پر بھی آ سکتا ہے یعنی یہ بھٹکے ہوئے کیونکہ یہ ابھی سمجھیے کہ وسط ہے بکی دور کا تو اس میں ابھی وہی تلقین کی جا رہی ہے کہ جلدی نہ کریں مسلمان کہ اللہ کب تک انہیں چھوٹ دے گا وہ عذاب ان پر آ جانا چاہیے نہیں ابھی ذرا ان سے درگزر کرو خود نہ عمل ایس نبی کہہ دیجیے اہل ایمان سے یک پھر ایام اللہ یہ انہیں امید نہیں ہے انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے یہ بھولے ہوئے ہیں اللہ کے وہ دن کے دن میں بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے لجی یا قوموں میں ماتعبول تاکہ اللہ تعالیٰ بدلا دے ہر قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق من عملہ صالح فل نفس جس کس نے اچھے کام کیے تو اپنے لیے کی اپنے بھلے کے لیے کہ اپنے فائدے کے لیے کی ومن اصاف آ جس نے برا کام کیا وہ اس کا وباد اسی پر ہوگا سما الا رب تم تو جاؤں پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے ورقد آتے ہیں نا بڑی اسرائیل کتاب اور حکم و اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی اور حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی وہ رزق نہ ہوں طیبات اور ہم نے انہیں بہت سے طیبات بڑی پاکیزہ چیزوں سے نوازا وہ فقل نہ ہوں اور انہیں تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی یہ فضیلت اب بھی ان کے قائم ہے کسی اور قوم میں اتنے نبی نہیں آئے ہیں دنیا میں جتنے کہ حضرت اسحاق یا کہ حضرت یعقوب کی نسل میں آئے ہیں ویسے تو نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی ہے لیکن بنی اسرائیل کیونکہ حضرت یعقوب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حضرت یعقوب کا رقم تھا اسرائیل اور ان کے بارہ بیٹے تھے اسے بارہ قبیلے اور یہ بڑی قوم بنی تو جتنے نبی ان میں آئے ہیں چودہ سو برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں جو سمجھیے کہ ایک زنجیر چلی آ رہی ہے اور کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے نبوت کی کڑی ٹوٹی نہیں اور زنجیر شروع ہوئی ہے دو رسولوں سے حضرت موسا ہارون دو بیک وقت موجود تھے اگر ختم بھی ہوئی ہے تو دو حضرت عیسیٰ اور یحییٰ اور ان دونوں کے مابین چودہ سو برس کا فصل ہے اور کبھی زنجیر ٹوٹی نہیں وہ آتے ہوں رہے رات میں لے کے دیکھ لیجیے بات سمجھ لیجیے وہ کیا ہے کہ پھر ان کے عمل کی وجہ سے بد عملی کی وجہ سے انہوں نے جب دین کو پش دکھا دی دین کی طرف پیٹ کر لی دنیا میں منہمک ہو گئے آخرت کو بھول گئے عیاشیوں میں بدماشیوں میں لگ گئے تو پھر وہی قوم ہے جس کے بارے میں دو مرتبہ آ چکا ہے سورہ بکرا میں پھر سورہ عال عمران میں ضرورت علیہم ذلت و ان پر ذلت اور بد کر دی گئی وہی حال ہمارا ہے اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کی امت میں بنایا پیدا کیا بہت بڑا احسان لیکن یہ کہ آج ہمارا حال کیا ہے ڈیڑھ سو کروڑ ہیں دنیا میں تقریباً ڈیڑھ ارب لیکن دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے لیتا ہی نہیں پوچھتا ہی نہیں کسنوی پرست کے بھیا اس کی تم ہو کون تمہاری بھی کوئی رائے ہے کہ نہیں بلکہ ہمارے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے زیادہ وقت نہیں ہے اس پہ میری انگریزی میں بھی ایک ویڈیو ہے دی ٹرمائل ان دی مسلم اما باقی یہ کہ اردو میں تقاریر ہے ہم نے ان کو دیا وہ حب عالمین عطا بینات من ممر ہم نے کھلی کھلی باتیں اپنے امر کی ان کو عطا کر دی اسے مراد دین ہم نے ان کو وہی بھیجی ان کے اوپر کتنے نبی تھے جن پہ وہی آتی رہی کتابیں دی تورات دی زبور دی انجیل دی ہم اکتلپو علاحب آ جاؤ بر علم و بغم یہ ہوں کہ انہوں نے اختلاف جو کیا بعد میں اور وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ یہودی علیحدہ ہو گئے نصارہ علیحدہ ہو گئے یہودیوں میں کتنے فرقے بن گئے نصارہ میں کتنے فرقے بن گئے یہ اختلاف انہوں نے کیا اس کے بعد ان کے پاس العلم آ چکا تھا بغیم میں زدم زدہ دی ٹو ڈومینیٹ یہ اصل سبب ہے اس اختلاف کی جو تفرقے پر منتج ہوتا ہے ان نرم کا یکدی بیرہ یور کے فیمہ کالوفی یقین پور یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے سما جالنا کا شریعت من العمر پھر اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ ہم نے آپ کو بنا دیا کھڑا کر دیا امر کی ایک شریعت پر امر تو وہی ہے دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے امر اللہ ایک ہی ہے دین اللہ کا ایک ہی ہے سورہ شورہ تفصیل سے دیکھ چکے الیہ وما وسینا بھی ابراہیم موسی و عیسی دین تو ایک ہے لیکن شریعت مختلف ہے شریعت موسمی شریعت محمدی یہاں وہ لفظ آ گیا پھر ان کے بعد بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو اے نبی ایک ہمارے دین کا ایک خاص جو ایک ایڈیشن سمجھ ہے فائنل اینڈ کمپلیٹ ایڈیشن وہ ہے جو شریعت محمدی ہے اللہ اکمل تو لکم دین کو واطمن تو علیہ نعمتی و رضی تو لکم اسلام دینا نمبر فتح ہاتھ اب یہ شریعت ہے اس لیے آپ کو پیروی کرنی ہے ولاب احوال ندی اللہ اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے کہ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے ان لہم نئی نبی یہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے کیونکہ کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کے اندر ہماری اس بات کو جو ہے کہیں پیچھے ڈال دیا یا کہیں کوئی کمپرومائز کر لیا تو پھر کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں تفکریا وہرا اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن کو کچھ بدلے اور اپنی طرف سے کچھ قرآن گھڑ کر اب پیش اس میں شامل کر دیں یہ تفکریا لے نہ وہرا ادھر کا خلیلہ اگر آپ ایسا کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے کمپرومائز ہو جائے گا ولاولا انسمبتنا کا کرو الہم شہن فلیلا اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو این ممکن تھا کہ آپ ان دباؤ کے تحت کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کے بارے میں خیال آپ کے دل میں آ جاتا اللہ زکنا کا و اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو سے کھاتے دنیا میں بھی دوہرا گا آخرت میں دوہرا گا معذ اللہ سم ملا تی اللہ قالین نصیرہ اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا ہم سے چھڑانے والا تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو آپ کو دیا گیا اس پر ڈٹے رہیے گے وہ نظوالمین بادوم اور آباد باد اور یہ جو ظالم لوگ ہیں مشرق ہیں کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہے مددگار ہے واللہ ولی المتقین جبکہ اللہ ولی ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے مددگار ہے متقیوں کا ہوگا بسائر الناس وحدم و رحمت اللہ قومی یو یہ ہے سوج کی باتیں آنکھیں کھولنے والی باتیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جن پر یقین کریں ام حسب کروں سیاحت النڈالہ ہوں کل نظین امن عامل آس کیا ان لوگوں نے جو یہ بری باتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے ثواب مہیا ہوں مماتوں ان کی برابری ان کی زندگی ہو جائے گی اور ان جیسی ان کی موت ہو جائے گی سا مایا کو کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں یعنی یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن یہ کہ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو وہ و ثواب دے گا وہ ان کے درجے ہوں گے ان کے لیے وہ انعام و اکرام ہوں گے کہ جن کا یہ تصور نہیں کر سکتے اور مجرموں کے لیے وہ سزا ہوگی جس کا اس وقت تصور نہیں کر سکتے اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو معاملہ تلپٹ ہو گیا یہ دنیا میں جنہوں نے عیش کیے صحیح اور غلط کا فرق رکھا ہی نہیں جائز اور ناجائز کا سوچا ہی نہیں وہ تو پھر ایش میں رہے انہوں نے یہاں عیش کیے اور وہ بیچارے کے لیے ڈر ڈر کر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے یہ کام تو غلط ہے یہ میں نہیں کرنا چاہے مجھ سے نفع ہو سکتا ہے لیکن حرام ہے میں نہیں کروں گا اب وہ بیچارے دنیا کے اندر بھی انہوں نے کیے فاقے کیے یا روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا اب آخرت میں بھی انہیں کچھ نہ ملا اگر زندگی صرف یہی زندگی ہے تو پھر بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے اس لیے کہ جو بھی نیکوکار ہے اس پر تو بہت بڑا ظلم ہے اس حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ در حقیقت ہمارے عدل کا منکر ہے وہ خلق اللہ حسماوات بالحق جبکہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ عدل کے ساتھ حکمت کے ساتھ بھلے تجزا کل تفصیل بیمار کا سبق تاکہ پورا پورا بدلا دیا جائے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو وہ لالی نمون اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو افرائے تخذ ہو یہ آیت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے اب پھر آ گئی ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے بہت اہم ہے یہ دیکھیے میں نے گنوائی تھی آپ کو اس آٹھ صورتوں کے مجموعے میں چار تو وہ ہیں جو بڑی ایک ترتیب کے ساتھ جو توحید عملی کو بیان کیا توحید عملی کیا ہے اللہ کی بندگی اپنی اطاعت کو اس کو خارج کرتے ہوئے صرف اسی کی اطاعت اس کی اطاعت سے منہ مو موڑ کر کسی اور کی اطاعت یا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ایسے معاملے میں جس میں خالق کی بھی معصیت لازم آ رہی ہے یہ شرک ہے توحید یہ ہے کہ تم ارے بد اللہ مخلص اللہ الدین اللہ کی بندگی کرو عبادت کرو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے اسی کا ایک داخلی رخ ہے دعا اللہ سے کرو لیکن مخلصین اللہ الدین پہلی بات سورہ زمر میں دوسری سورہ مومن میں اب اللہ ہی کی دعوت توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچاؤ ممن احسن قولم اللہ وامل وقال من مسلم اور اس کا جو ذریعہ ہے میڈیم ہے اس دعوت کا وہ قرآن ہے لہٰذا سورہ حامی مسئلہ میں چھ جگہ قرآن کی عظمت کا بیان اور یہ کہ دعوت جو ہے اس کی مرکزی مضمون اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ آئیں ملے جڑے جمع ہو طاقت مرے اور پھر وہ باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرے یہ ہے اقامت الدین یہ مرکزی مضمون ہے سورہ شعرا کا تو توحید عملی فرد سے لے کر پورے اجتماعی نظام تک ان چار صورتیں مکمل ہو گئی اب دو صورتوں میں سورہ زخر میں اور یہاں سورہ جاسیہ میں یہ جو اطاعت میں جو شرک ہو رہا ہے اس کی دو انتہائی شکلوں کو بیان کر دیا ایک شرک اطاعت کیا ہے انسانی حاکمیت کا تصور حاکم تو اللہ ہے صرف یعنی حکم اللہ اللہ یشر کو فی حکم ہی احدہ لم یق الہو شریک فل ملک سورہ یوسف میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ کہب میں سارے مضامین پڑھ ہیں لیکن کوئی بھی حاکمیت کا اگر دعویٰ کرتا میں حاکم ہوں یہاں کا جو چاہوں کروں تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا یہ تو شرک کی بدترین شکل ہو گئی یہی دعویٰ فرعون کا تھا یہی نمرود کا تھا اسی طریقے سے انفرادی سطح پر شرک فی اطاعت کیا ہے نفس آپ کا جو ہے اندر تقاضا کرتا ہے مجھے اس وقت یہ چیز چاہیے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام ہے اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے نفس میں فرض کیجیے کی خواہش ابری ہے حلال ذریعہ اس وقت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے بیوی موجود نہیں ہے یہ شادی نہیں ہوئی آپ کی نفس زور لگا رہا ہے آپ نے کوئی حرام راستہ اختیار کر لیا کیا مانی ہوئے کہ آپ نے نفس کی اطاعت کی ایک ایسے کام میں جو اللہ نے منع کیا ہوا تو آپ کا معبود کون ہوا نفس چاہے آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہوں لیکن اگر خواہش نفس کی اطاعت کر رہے ہیں اس چیز میں کہ جو اللہ نے حرام کر دی ہاں خواہش نفس بھوک لگی ہے کھاؤ حلال چیز کھاؤ بالکل جان پر بن گئی ہے تو ٹھیک ہے صرف جان بچانے کے لیے حرام سے بھی کھا سکتے ہو لیکن وہ جب کہ جان پر بن گئی ورنہ نہیں عام حالات میں نہیں اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ خواہش ہے جنسی خواہش ہے شادی کرو نکاح کرو لیکن حرام ذریعے سے نفس کا کوئی تقاضا پورا کیا تو اس کے معنی کیا ہوئے تمہارا معبود اب نفس ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر حضور نے طرح واضح کر دیا پیس عبد الدینار درحم ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ کیا مطلب یہ روپیہ پیسہ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں درہم و دینار تھا درہم و دینار کا بندہ کون ہے جو درہم و دینار کی محبت میں اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حلال سے لے رہا ہوں یا حرام سے لے رہا ہوں معلوم ہوا اس کا اصل معبود یہ دولت ہے یہ روپیہ پیسہ ہے یہ و دینار ہے نام تو عبد الرحمان رکھا ہوا اس نے اپنا یا اس کے والدین نے رکھا ہوگا لیکن وہ ہے عبد الدینار اس لیے کہ وہ تو دینار کی محبت میں وہ اللہ کے احکام کو توڑتا تو یہ آئے اس اعتبار سے سورہ جاسیہ میں شرک فی اطاعت کی انفرادی صورت اور سورہ زخرف میں شرک فی اطاعت اس کی جو بلند ترین شکل ہے ریاست کی سطح پر حاکمیت غیر اللہ اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت کا اقرار ان دونوں کے مابین جو ہے اب فل ان دی گیس اس میں مختلف جو ہیں وہ آپ خود بھی قیاس کر کے ان کو پر کر سکتے ہیں افر آئے منی تخذ اللہ اللہ ہوا علم کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اس کے علم کے باوجود عالم بہت بڑا ہے بہت بڑا سائنسدان ہے لیکن یہ جو ساری سائنسدانیت جو ہے اس کی اس کے نتیجے میں ایمان اسے نہیں مل رہا ہے گویا کہ ختم اللہ قلوب ہی والا سم ہی والا سار اللہ نے وہ مہر لگا دی ہے ان کے اوپر کہ پوری کائنات دیکھ لی چھان لی پھٹک لی پھر بھی اللہ نظر نہیں آیا یہ ہے مہر اللہ علم بڑے بڑے سائنسدان بڑے بڑے اور لیکن یہ کہ اللہ نظر نہیں آتا ہوں وہ ختم آ دیکھیے وہی الفاظ آگے آ گئے وہ ختم اعلیٰ سم ہی قلب ہی جاڈ اعلیٰ بفر ہی نشا وہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی اس کے دل پر اس کے سماج پر اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے پمن جہدی ہے ممباد اللہ تو اب اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے افلا تبت کروں تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ کالو ماہی اللہ حیات دنیا نمو تو نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں یہ ایک آیت میں یا ایک جملہ کہہ لیجیے یہاں پر پورا میٹیریلزم میٹیریلزم بھی ایک مذہب ہے کہ ہم کسی اور شے کو نہیں مانتے میٹر میٹر ہی میٹر ہے بس میٹر ہی کی ہیں ہے پراپرٹی دی میٹر ہے اس میٹر ہی کا انٹریکشن ہے اسی سے کچھ چیز بدل گئی ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کے لاز ہیں اس سے کائنات خود بخود چل رہی کوئی چلانے والا نہیں آپ ہی بنی تھی کوئی بنانے والا نہیں اور چلتی رہے گی اور ہم بھی اسی چکر کے اندر جیتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں نہ کوئی مارنے والا نہ جلانے والا اور نہ پھر کوئی مرنے کے بعد اور زندگی یہ ہے میٹیریلزم اس کی بہت سے ویو سمجھے ہیں امپیرسزم ہے لاجیکل پازیٹیوزم ہے یہ سب فلسفے اس میٹیریلزم کی شاخ ہے وہ کیا کہتے ہیں وکالباہی اللہ حیات نہ دنیا نمو تو دہر ہمیں ہلاک کرتی ہے صرف یہ دہر کی گردش زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے ہیں وہ ہلاک کرنے والا اللہ نہیں ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے جو آ کر جان قبض کرتا ہو وہ علم حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ان باتوں کو یہ جان سکے اللہ وہ تو صرف زن سے کام لے رہے ہیں گمان ہے اٹکل پچو ہے بھائی ذات اتلا عالی مایا بھائی اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہماری روشن آیات ماں کا نہ آبائے نہ ان کو تم تو ان کی دلیل تو بس یہی ہوتی ہے ایک اچھا اگر کہتے ہو کہ ماں سے بادل موت ہو تو ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کرتی ہے مان لیں کہ ہم بھی اٹھا لیا جائے ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو بول اللہ ہو یہ کہیے کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر دوں گا اللہ زندہ کرے گا تمہیں سما یومی تو کم سمی کم اسی نے تمہیں زندہ رکھا ہے اور اسی نے تمہیں زندہ کیا ہے پہلے بھی تمہیں اب یہ جو حضرات آج آئے ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ پہلے بھی ایک زندگی اور ایک موت ہم گزار کر اس دنیا میں آئے ہیں وہی کم سما یومی تو کم پھر وہ تمہیں مارے گا سما یجماؤ کو ملا یوم آؤ پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن مفی ہے جس میں کوئی شک نہیں بلا اکثر اللہ سے لا یا لیکن اس کا لوگ جانتے نہیں ولّہ ملک سما بات و لفظ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی وہ یوم تقوم صاف جس دن قیامت کھڑی ہو جائے گی یوم یکسر المبتلون اس روز بڑے خسارے میں ہوں گے جو ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں یا جو جھوٹ گڑ رہے ہیں وہ ترا کل امت ان جا تم دیکھو گے تمام امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوں گی کل امتی تدا کتاب ہے ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف فلاں قوم کو لے آیا جائے اور ان کا اعمال نامہ ال یو میں تجھ دو تم کا آج تمہیں بدلا ملے گا اس کا جو عمل تم کرتے رہے ہو ہاگا کتابوں نا یت کو یہ ہماری کتاب ہے ہمارا ریکارڈ ہے یہ یہ ہمارا وہ اعمال نامہ ہے جو ہم نے جس میں تمہارے اعمال کو محفوظ رکھا ہوا ہے یہ تم پر بولتا ہے یلت کو اب یہ تمہیں جو کچھ بتائے گا بالحق حق کے ساتھ ان نہ نستن سے معقوم تم بلون اور جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھتے جاتے تھے اب لکھنا جو ہے ایک وہ ہے جو ہم کبھی لکھا کرتے تھے قلم سے اب بھی کبھی کبھی لکھتے ہیں ایک لکھنا یہ جو ابھی لکھا جا رہا ہے ٹیپ کے اوپر اور وہ پکچر کے ساتھ بھی لکھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا ہے یہ ابھی ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بس ایک بٹن دبے گا اور یہ کہ ایک انسان کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحے کا جو کچھ اس نے کہا ہوگا جو کچھ کیا ہوگا تصویر سامنے آ جائے محمد نظیم آمر ہوں عامر سوال ہاتھ جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے عمل کیے ہوں گے فیوز کھیلو ہوں رب ہوں فی رحمت ہی تو انہیں تو داخل کرے گا ان کا پروردگار اپنی رحمت میں ظال کا فوج المبین اور یہ بہت روشن اور واضح کامیابی ہوگی محمد علی کفر ہوں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا فلم تکن آیاتی تتلا آگے کو ان سے اللہ پوچھے گا کیا آپ لوگوں کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی گئی خاص طور پہ غور کیجیے آج آپ یا جو لوگ بھی آج پہلی مرتبہ آپ اللہ کی آیات سن رہے ہیں کوئی آپ کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے الم تکن آیاتی تتلا آگے و مجرمین تم نے استقبال کیا بجائے کہ ہماری آیات کو اختیار کرتے قبول کرتے ان کے آگے سر جھکا دیتے تم نے استعمال کیا تو تم تو بڑے مجرم ہو بجروں نواز اللہ عقیدہ بس لارے بسیحا اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں بول تم ماں نظری مسا تم نے کہا تھا ہم نہیں جانتے کیا ساتھ وات کی لٹ تم نے لگا رکھی ہے کسے کہتے ساتھ کون سی قیامت آنے والی ہے ان نظر اللہ کبھی کبھی ہمیں بھی گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو وزنی ہے آخر مجرم اور مسلم ایک جیسے تو نہیں ہو جانے چاہیے ظالم اور مظلوم وہ تو پھر ایک جیسے ہو گئے بلکہ ظالم منظر نفے میں رہا اس نے ظلم کیا اور مظلوم کا تو بڑا گھاٹا ہے یہاں پر بھی اس کا ظلم ہوا اور آگے اس کی کوئی داد نسی بھی نہیں تو کبھی کبھی تمہاری دلیل ہمارے دل میں اپیل کرتی ہے کہ ہاں نظر گمان سا تو ہوتا ہے وما نہنوں میں مستحقین لیکن ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک بعد سے بادل موت اور آخرت کا یقین نہ ہو انسان کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع ہی سے باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا تھا حدل المطقین النزین یومن بالغیب و یقیم الصلاۃ و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون آخرت پر یقین اگر ہم اپنے غریبانوں میں جھانکے تو ہمارا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے ایک عقیدے کے درجے میں تو یقیناً بہرحال مسلمان ہیں ماں باپ نے جو بھی تعلیمات ہمیں دی سکھائے کل میں سکھا دیے کچھ اور ہم نے پڑھا ہاں آخرت ہے یہ اٹھنا ہے لیکن کیا اس کا یقین ہے ہر شخص جو ہے اپنے گریبان آدمی کے اپنے کل کی گہرائیوں کا خود جائزہ لے یقین اہلوں میں کے نیند اور یقین جب تک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اب یہ یقین کہاں سے لیا جائے یہ علیحدہ مسئلہ ہے آئے گا سورہ حدیل میں آ جائے گا وہ بدا لہم سیات اور ان کے سامنے آ جائیں گے وہ تمام ان کے برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے وہ ہاقا بھائی ماں کانو بہی اور وہ تمام ان چیزوں کی شامت ان کو گھیرے میں لے لے گی جس کا کہ وہ استحدہ کیا کرتے تھے وہ جہنم کا مذاق اڑاتے تھے اب وہ جہنم آ جائے گی انہیں اپنی گود میں لینے کے لیے وکیل علی کم کا مانسی تم نے کہا یوم کم ہاگا ان انہیں کہہ دیا جائے گا اب نالا و شیون سے کام نہ لو شور مت کرو چلاؤ نہیں آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کو نظر انداز کیا تھا بما باہ النار تمہارا ٹھکانا اب آ گئے نقم الناصرین اور اب تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں سارے کم بے تخصم آیات اللہ ہو یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو تو مذاق بنا لیا تھا وہ کم الحیات دنیا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا فل یوم اللہ رجونا خجون تو آج وہ نہیں نکالے جائیں گے اس سے ولاحم استاقبول اور نہ ہی یہ کہ انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ اچھا اگر توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے نہیں وہ بات ختم ہوئی توبہ کا موقع دنیا میں تھا فلی اللہ الحمد رب و رب الارض رب العالمین تو کل تعریف اور کل حمد کل شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے تمام جہانوں کا رب ہے وہ لہل کمریا اسی و آسمانوں اور زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وہ آسمانوں میں بھی سب سے بڑا ہے زمین میں بھی سب سے بڑا ہے لیکن زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی انسانوں نے کا نہیں ہم بڑے اللہ کا قانون پیچھے ہمارا قانون آگے رہے گا ہماری مرضی سے ہم قانون بنائیں گے وی ہیو دی ساورنٹی یہ کلیم آف ساورنٹی کا انڈیویجل کا ہو یا پوری قوم کا ہو پاپولر ساورنٹی ہو یا انڈیویجل ہو یہی کفر ہے یہی شرک ہے لیکن اسی لیے وہ لارڈس پریئر کے اندر جو الفاظ ہیں میں نے کئی دفعہ آپ کو سنا ہے کہ اللہ سے خطاب کر کے وہ انجیل میں دائی کنگڈم کم اے اللہ تیری حکومت قائم ہو thy will be done on earth as it is in heavens تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سورج تو تیرا حکم مان رہا ہے چاند تیرا حکم مان رہا ہے یہ سارے کر رہے یہ ساری گیلیکسیز یہ تو سب تیرے حکم پر چل رہی ہے یہ زمین میں فساد ہو گیا ظہر فساد و پھر بڑھ رہے باہر تو اے اللہ تیری حکومت یہاں بھی اسی طرح قائم ہو جائے تیری مرضی یہاں بھی اسی طرح پوری ہو جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے یہی ہے جس کے لیے ہم کوشش کریں کامت دین اسی کا نام تو ہے کہ اس زمین پر بھی اللہ کی حکومت ہو اور اللہ کا قانون نافذ ہو اللہ کی مرضی اور اسی شریعت کے مطابق فیصلے ہو بارک اللہ علی ولکم بالقرآن العظیم و نفانی ویات و بلایات وزیر حکیم